عافیت اور شفا اللہم عافی وشفی یا اللہ انہیں عافیت دیجیے اور انہیں شفا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیماری میں یہ دعا دی اور انہیں اللہ تعالیٰ سے شفا ملی